تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے منکر ہو گئے